قبیصہ بن زوب کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آل زبیر کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اثر کے بعد دو رکتیں ادا کی تھی بس آل زبیر کے لوگ یہ دو رکتیں پڑھا کرتے تھے لیکن سیدہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو معاف کرے ہم سیدہ کی بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جاننے والے ہیں ان دو رکتوں کی وجہ یہ تھی کہ کچھ بدو لوگ دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور سوال کرنے لگے اور آپ ان کے جوابات دینے لگے یہاں تک کہ آپ نے نماز ظہر ادا کی اور پھر بعد والی دو سنتیں ادا کیے بغیر ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے سوالات کے جوابات دینے لگ گئے یہاں تک کہ نماز اثر ادا کر لی پھر آپ جب گھر تشریف لے گئے تو آپ کو یاد آیا کہ ظہر کے بعد والی نماز نہیں پڑھی تھی بس آپ نے وہ دو رکتیں اثر کے بعد ادا کی اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو معاف کرے ہم سیدہ کی بنسبت رسول اللہ کو زیادہ جاننے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے حدیث نمبر بارہ سو دس مسند احمد